سیدنا علی بن شعبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا پس ہم نے نبی کریم کی اقتداء میں نماز پڑھی آپ نے گوشہ چشم سے ایک ایسے آدمی کی طرف دیکھا جو رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کر رہا تھا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت بے شک اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہے جو رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا حدیث نمبر سترہ سو تین مسنط احمد